جنات کے لیے جن و ان سب کے لیے وہ محنت یہ ہے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے اور اس محنت کے ذریعے سے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا مقصد تھا وہی مقصد اب بھی ہے اسی مقصد کے لیے یہ دعوت کی محنت اس زمانے میں چل رہی ہے اور یہ امت اس محنت کے ذمہ دار ہیں امت کے ہر فرد ذمہ دار ہے اس لیے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا درجہ ختم کر دیا گیا ہے قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور دنیا کا دستور یہ ہے جس چیز کی دعوت چلتی ہے وہی چیز دنیا میں چلتی ہے اور جس کی دعوت بند ہو جاتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے چلتی نہیں تو جس دین کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ تعالی نے جس دین کو پسند فرمایا وہ اسلام ہے قیامت تک یہ اسلام اور دین چلنا چاہیے لیکن چلیں گے کیسے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے اگر دعوت بند ہو گئی تو پھر جس چیز کی دعوت بند ہو جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس لیے اللہ رب العزت نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو اس دعوت والی محنت کا ذمہ دار بنایا تاکہ قیامت تک یہ امت آتی رہے اور اسلام چالو رہے دین چالو رہے زندگیوں میں آتے رہے تو میرے محترم دوست اور بزرگوں اسی سلسلے میں یہ محنت ہے ہر زمانے میں اس امت کے دعوت چلتی رہی یہاں تک کہ ہمارے پاس یہ دعوت پر محنت پہنچی ہے اگر ہم کریں گے ہمارے پیچھے والوں کو ہمارے بعد میں آنے والوں کو ہم تیار کرتے رہیں گے تو پھر قیامت تک یہ محنت چلتی رہے گی اور دنیا میں دین چالو رہے گا دین زندہ رہے گا اور اس دین میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یقین ہے اس دعوت کی محنت عمومی طور پر ساری امت امت کے ہر فرد نہ کرنے کی وجہ سے اس کی ذمہ داری کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سب سے پہلے جو بگاڑ آتی ہے وہ یقین یقین بدل جاتا ہے اور اس یقین پر سارے دین کا مدار ہے یقین کے بدل جانے سے آدمی کی زندگی بدل جاتے ہیں یقین کے صحیح ہونے سے آدمی کے یہ دین صحیح ہو جاتا ہے کہ اس یقین کو سب سے پہلے اس کی دعوت چلی رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یقین کی دعوت سب سے پہلے دی یا یو اللہ اسکول لا الہ الا اللہ رہے ہو یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ یقین کے صحیح کرنے کا کلمہ ہے اور یقین کے بدلنے کا کلمہ ہے دنیا کی چیز و اسباب اور کائنات میں پھیلے ہوئے تمام مخلوقات اس سے کچھ نہیں ہوتا سب کچھ کرنے والی ذات صرف اکیلا اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ قدرت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ساری صفات ہیں دو صفت ایسے ہیں جو تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں ایک قدرت کی صفت ہے اور ایک علم کی صفت ہے اللہ سب کچھ جانتے ہیں مٹی کے نیچے وہ بھی اس کو بھی جانتے ہیں مٹی کے اوپر جو ہے زمین کے اوپر ہے اس کو بھی جانتے ہیں سمندر کی تہ میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں سمندر کے اوپر ہے اس کو بھی جانتے ہیں زمین پر ہے اس کو بھی جانتے ہیں آسمان پہ ہے اس کو بھی جانتے ہیں تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کا علم گھیرا ہوا ہے اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں وہ آئندہ ہوں مفاطی ہو گئی لا عالم ہو آئندہ ہوں ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے زمین آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں خشک ہوں تر ہوں تازہ ہوں زمین کے نیچے اندھیرے میں ہوں زمین کے اوپر اجالے میں ہوں جہاں بھی جو کوئی بھی چیز ہو سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کوئی درخت کا پتا نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں دنیا میں پتوں پتے بے شمار ہیں درخت بے شمار ہیں ہر درخت کے ہر پتے کا علم پتے پتے کا علم اللہ کو ہے اللہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ساری دنیا کو گرے اللہ کی قدرت ساری دنیا کو ملے اللہ کے قدرت سے باہر کوئی نہیں جا سکتا ایک نظام دنیا والے بناتے ہیں اور ایک نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہے دنیا والوں کے نظام جو ہے وہ اللہ کے قدرتی نظام کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے یہ یقین بدلنا ہے کہ دنیا کے دنیا والوں کے نظام پر یقین اس اس کو بدل کر اللہ کے قدرت والی نظام اس پر یقین کو لانا ہے سب کچھ اللہ کرتے ہیں اللہ کا نظام سب سے سب کے اوپر ہے سارے نظام اللہ کے نظام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور اللہ کے نظام کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا کوئی نظام کچھ نہیں کر سکتا جو اللہ کا قدرت قدرتی نظام ہے وہی سب پر غالب ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن آسمان سے اتارا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے واقعات سنائے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلا دیا بتلا دیا کہ دیکھو تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ان میں ایسے ایسے نظام انہوں نے قائم کیا تھا اور سارا نظام ان کا درہم برہم ہو گیا جب ہمارا نظام آیا نو علیہ سلات والسلام کے زمانے سے کہ نو علیہ سلاد والسلام اسی دعوت کو دے رہے تھے اللہ کے طرف لوگوں کو بلا رہے تھے اللہ کے قدرت کے نظام کو سمجھا رہے تھے کہ لوگ اللہ کے قدرت قدرت کے نظام کو سمجھ کر اللہ کی بڑائی کو سمجھے اللہ کی بڑائی کو جانے اور اللہ کے سامنے سرنگو ہو جائے اور اللہ کے سامنے چھپ جائے اور اپنی بڑائی چھوڑ دے اللہ کی بڑائی کو مان لے لیکن قوم نے جو ہے اپنی اکثریت کے یقین پر اپنے زور کے یقین پر اپنے مال دولت اور دنیاوی نظام کے یقین پر جو ہے وہ نو السلاط السلام کو کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں وہ اپنا نظام چلاتے رہے اور نو دعوت دیتے رہے اور چلتے چلتے آخر میں کیا ہوا کہ ان کے سارا نظام جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے اپنے قدرتی نظام کے ذریعے سے ختم کر کے دکھلا دیا اتنے لوگ سب کو ڈبو کے ختم کر دیا فنا کر دیا اور کوئی بولنے والا نہ رہا کوئی پوچھنے والا نہ رہا کیوں ایسا ہوا کس نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ کے نظام چلا اور اس نظام کے ذریعے سے نو علیہ السلام کے قوم کے نظام کو پانی کے نیچے غرق کر دیا ڈبو دیا سارے ختم ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا تھا کہ دیکھو قوم نو نے جو نظام چلائی تھی اس نظام کا اثر یہ ہوا ہمارے نظام غالب رہے اور ان کا نظام ختم ہو گیا آج دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں لوگوں کے پاس لوگوں کے پاس جتنی بھی طاقتیں ہیں اور لوگوں کے پاس جتنی بھی ان کا نظام ہے حکومت کا نظام ہے اور اسی طرح ہتھیاروں کا نظام ہے ملکوں کا نظام ہے اور کیا کچھ نظام ساری دنیا میں یہ ساری نظام اس کا مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا لیا مدر الغیر اللہ اولیا کا مطل کا بوجھ یہ مکڑی ہے یعنی مکڑی کی طرح ہے ان کی حیثیت مکڑی کی طرح ہے مکڑی وہ گھر میں گھر والا نہیں خالی گھر اس کو مل گیا اس نے پورے گھر میں اپنے جالا کام دیا اور وہ فخر کرنے لگا کہ میرے جالا جو ہے بہت مضبوط ہے اور پورے گھر کو پورے گھر کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یہ جالا بہت مضبوط ہے اوپر جو ہے پرندے نے گھونسلہ بنایا اس میں انڈے دیے اس سے بچے نکلے اور انڈے کے جو چھلکے ہیں وہ ان کی مکڑی کے جالے پر گرا اور مکڑی جو ہے دیکھا کہ چھلکے پر چھلکا گرا تنکے پر تنکا کا گرا گھونسلے سے لیکن میرا جالا جو ہے ٹوٹا نہیں تو وہ فخر کرنے لگا کہ میرا جالا بہت مضبوط ہے اللہ تعالیٰ مکڑی کے اس جالے کے بعد ساتھ دنیا کے سارے نظام کی مثال دیتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مکڑی جالا تان رہا ہو اور اس پر فخر کر رہا ہو لیکن جب گھر والا آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گھر میں سارے مکڑی کے جالے ہیں تو کوئی ایٹم بم نہیں لاتا کہ بھائی ان جالوں کو ختم کرنا ہے کوئی بم لاؤ کوئی ہتھیار لاؤ کوئی تلوار لاؤ نہیں نہیں کچھ نہیں معمولی ایک جھاڑو لیتا ہے اس جھاڑو کے ذریعے سے ادھر کو مارتا ہے ادھر کو مارتا ہے چاروں طرف مارتا ہے اور اس جھاڑو سے سارا مکڑی کا جالا بھی ختم ہوتا ہے اور مکڑی بھی ختم ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہے کہ اللہ رب العزت کے قدرتی نظام ساری دنیا کے سارے لوگوں کے سارے دنیا والوں کے جو نظام ان کے ہاتھ میں ہے ہتھیاروں کا ہے ڈراتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنے ملک ہے ملک میں اپنے ملک کی طاقت کے سے لوگوں کو ڈراتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے ہتھیاروں پر فخر کرتا ہے اور اپنی سائنس پر جو ہے فخر کرتا ہے کہ ہماری سائنس نے اتنی اتنی ترقی ہر طرح کا ترقی یافتہ زمانہ ہے لوگ چاندوں میں چاندوں پہ جا رہے ہیں لوگ کہیں کہیں جا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اور اس پر بڑا فخر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دھمکا رہے ہیں کہ ہم سے کرو اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ڈر رہے ہیں یا یہ کہ وہ خود بھی ایٹم بم بنانے کی کوشش میں ہے کہ ہم بھی بنا لیتے ہیں ایٹم بم تو دونوں طرف ایٹم بم بنے دونوں جو ہے اچھل رہے ہیں وہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے سب کچھ ہے ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا دوسرے کو دھمکا رہے ہیں ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف مت کرو ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے اس دنیا کا سارا نظام ایسے ہی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ان نظاموں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہے اللہ کے علاوہ چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ چیزیں ہیں یہ سب مکڑی کے جالے کی طرح ہے اللہ کے قدرت کے نظام کے مقابلے میں یہ سب مکڑی کے جالے ہیں جب اللہ کی قدرت کے نظام چلے گا تو پھر یہ سارے جالے ختم ہو جائیں گے کچھ جالا تاننے والے وہ بھی ختم ہو جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا دیکھیے ایک بیماری پھیلا دی زیادہ کچھ نہیں چھوٹا سا مخلوق ہے جراثیم ساری دنیا اس سے ڈر رہی ہے جن کے پاس ایٹم ہے وہ بھی ڈر رہے ہیں وہ بھی ڈر رہے ہیں سب گھروں میں گھس گئے بلی کی طرح اور چوہے کی طرف بلوں میں گھس رہے ہیں کہ بھائی حفاظت گھروں میں ہے ہمارے ایٹم سے نہیں ہوگا وہ ایٹم بھی بھول گئے ساری طاقتیں جس پر وہ اچھل رہے تھے وہ سب بھول گئے سب بھول کر جو ہے اپنے اپنے بلوں میں رہے ہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایٹم نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے کوئی بم نہیں مارا اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا کچھ نہیں کیا ایک چھوٹے سے جراثیم جس کو کہتے ہیں وہ آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتی وہ مشین کے ذریعے سے دیکھنا پڑتا ہے بہت ہی چھوٹے فراؤن اتنا رہا تھا اچھل رہا تھا نمرود اچھل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تنے تنہا اللہ کی قدرت کے نظام سمجھا رہے تھے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا نہیں ہمارے پاس ملک ہے ہمارا نظام ہے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام والسلام کے لیے آگ جلائی کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا جل کر گر جاتا ہے بہت بھاری اور بہت بڑا آگ بنایا آگ جلایا اس نے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام اور سلام کو ڈال دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہیے کسی سے پر اس سے آئے آپ چاہیں تو ہم آپ کی مدد کریں نہیں اما علیکم فلا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ جس کے طرف سے میں دائی ہوں جس کی قدرت کی دعوت دے رہا ہوں وہ اللہ میرے مدد کے لیے کافی ہے پانی کی ضرورت نہیں ہے ہوا کی ضرورت نہیں ہے کہ آگ کو اڑا کے لے جائے پانی کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی اس آگ کو بجھا دے پانی کو حکم کرے اس آگ کو بجھا دو ہوا کو حکم کرے اس کو اڑا کے لے جاؤ یا مٹی کو حکم کرے کہ اس کو نکل لے اپنے اندر نہیں شیر اللہ تعالی نے خود حکم فرمایا آگ کو یہ اللہ کا نظام آگ پر چل رہا ہے اللہ تعالی نے اس آگ پر اپنا حکم نازل فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا آرام دہ ہو جا ابراہیم کے لیے تو ابراہیم کے لیے فرمایا وسلام اللہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلاط وسلام کے لیے خدا کے نظام ہے اب وہ لکڑیوں کے لیے نظام نہیں ہے لکڑی جل رہی ہے لکڑی سب جل رہی ہے اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب جل رہے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلط وسلم اللہ کے نظام کے ماتحت چل رہے ہیں ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں راحت محسوس کر رہے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ زندگی بھر میں جتنے دن آگ میں رہے اتنے ہی دن سب سے آرام دہ سب سے زیادہ مزے کے دن گزرے تو اللہ کا نظام آگ کے اندر راحت آگ کے اندر ٹھنڈک کوئی پانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہوا کی ضرورت نہیں ہے اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں اللہ کا نظام نظاموں پر ہے آگ کے نظام پر ہے مٹی کے نظام پر ہے آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں جو کچھ بھی نظام نظر آتا ہے انسان کو ان سارے نظاموں پر اللہ کا قدرت والا نظام ہے اور یہ سارے نظام جو اللہ نے اپنی قدرت سے قائم کیے ہیں اللہ نے اپنی قدرت سے قائم کیا ہے اس نظام پر اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں کہ چاہے اس نظام کو بدل دے سورج کو اپنے بنایا روشنی نکل نکلنے جب چاہے اپنے نظام کو بدل دیں سورج کو اندھیرا کر دیں اب ساری دنیا جو ہے تاریخ تاریخی چھا گئی اندھیری چھا گئی اندھیرا ہو گیا کیوں یہ سورج اس کی روشنی کو اللہ تعالی نے ختم کر دیا اپنے نظام چلایا اور اس میں اندھیرا پیدا کر دیا روشن سورج کو بالکل اندھیرا کر دیا چاند کو اندھیرا کر دیا اپنا بنایا ہوا نظام کو جب چاہیں اللہ تعالیٰ بدل دیں آج کا نظام یہ ہے کہ جلا دیں جب چاہیں اس کی اس نظام کو بدل دیں کہ آگ نہ جلائے آگ کا نظام یہ ہے کہ اس میں تکلیف ہے جلنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ اس آگ کے نظام کو جس کو اللہ نے قائم کیا ہے اس کو بدل میں موسر علیہ صلاحت سلام کی لاٹھی اس میں چاہے لاٹھی کو لاٹھی رکھیں چاہے لاٹھی کے صورت شکل بدل دیں اور اس کی تاثیر بدل دیں ایک کے لیے نقصان دہ بنا دیں اور ایک کے لیے نفع والا بنا دیں موسا علیہ صلاحت اور سلام کے لیے وہ لاٹھی نفع دینے والا اور فراؤن کے لیے نقصان دینے والا ڈرانے والا لاٹھی کو صاف بنا دیا اس کی صورت بدل دی موسا علیہ السلام اب تک جو ہے اس کو لاٹھی ہی سمجھتے رہے مما دل کا بھی امین ہے کہ یا موسا ہے موسا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اعلی آسا یا یہ میری لاٹھی ہے اس سے یہ فائدے ہوتے ہیں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اس سے پتے جھاڑتا ہوں بکریاں آتا ہوں اور بھی بہت سارے اس میں فائدے ہیں بتانے لگے بولیے ابھی ہمارے بوکھرا کہاں تک اس کی فوائد بیان کریں بہت سارے فوائد ہیں لاٹھی صاف بنا دیا اور فرمایا کے موسا اے موسا اس کو ڈال دو زندگی میں کتنے مرتبہ ڈالے ہوں گے اب جو اللہ کے حکم سے ڈالا اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام بدل دیا کہ لاٹھی کو صاف بنا دیا وہ دوڑا صاف اور فرمایا خود ہاتھ اے موسا اس کو پکڑو اس کو پکڑو تاکہ اللہ کے نظام کا خوف موس علیہ السلام السلام کے دل سے نکل جائے کہ اللہ کا نظام ہے فرما برداروں کے لیے نفع کی چیز ہے نافرمانوں کے لیے نقصان کی چیز ہے تو موسا علیہ السلام سے فرمایا خود رہا بنا تھا پکڑیے اس کو ڈریے نہیں سنعیدها سی الاولى ہم جب آپ پکڑیں گے اس کو تو ہم اس کو پھر پہلے کی طرح لاٹھی بنا دیں گے پہلی سورج شکل بنا دیں گے بدل دیں گے اس کی سورج شکل اللہ تعالیٰ نے بدل دیا میرے محترم دوست کو یہی لاٹھی ہے جو منہ علیہ سلاد وسلام کے لیے مدد ہے اور فرعون کے لیے فراؤن کے لیے جو ہے یہ خوف اور بدامنی ہے اس کے خلاف مدد ہے وہ اس سے ڈر رہا ہے اور فرعون اس سے اپنے نظام میں ایک لاٹھی کے مقابلے میں ناکام ہو چکا ہے جس کو سمندر پر مارنے کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے اور بحر کلزم کے کنارے پہ پہنچ گئے تو سامنے سمندر ہے پیچھے فرعون کے لشکر ہے بنی اسرائیل موس علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادری پیاسا کل بہت لاٹھی کے فوائد تو بہت گنائے ہیں لاٹھی کے فوائد تو بہت ہیں آپ نے یہ کام ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے اس لاٹھی سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سمندر پر ماریں گے تو سمندر کے پانی دو طرف کھڑا ہو کر بیچ میں سے راستہ بنا دیں گے یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں دیکھا بنی اسرائیل بھی نہیں دیکھ تو میرے محترم دوستو ایک ہی لاٹھی کبھی اس کو سانپ بنا رہے ہیں کبھی اس کے ذریعے سے سمندر میں راستے بنا رہے ہیں کبھی اس کے ذریعے سے پتھر سے پتھر سے جو ہے پانی نکال لیں پتھر پر ماری ادھر میں آسا کا حجر پانی چاہیے تو آپ پتھر پر جو ہے اس لاٹھی کو ماریے تو اس لاٹھی کے مارنے سے کیا ہوگا کہ پتھر میں سے پانی نکلے گا چشمے نکلیں گے بارہ چشمے نکلے ایک ہی مار سے بارہ چشمے نکلے اور وہ پتھر بھی ایسا ہے جو زمین میں گاڑا ہوا نہیں کہ کوئی کہے کہ بھائی زمین کے اندر سے پتھر ہو کر جو ہے یہ چشمہ نکل رہا ہے یہ پانی نکل رہا ہے نہیں وہ زمین سے الگ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس پتھر کو جھولے میں رکھ لیجئے جب پانی کی ضرورت پڑے تو اس پر اپنے لاٹھی سے ماری ہے ایک مرتبہ نہیں جب بھی آپ ماریں گے اس میں سے چشمے نکلیں گے پانی کے چشمے نکلیں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظام ہے جو لوگوں کے عقل و دماغ سے باہر ہے اوپر ہے یہ عقل سے سمجھی نہیں سمجھتے نہیں تو میرے محترم دوست بزرگوں ایک ہے اللہ کا قدرت والا نظام قدرت کا نظام ہے یہ ساری دنیا والوں کے نظام پر غالب ہے سارے دنیا والے کیا کیا ہتھیاریں بنائی اور دوسروں کو ڈرا رہے ہیں اپنی ملک کی طاقت کو طاقت کے ذریعے سے فخر کر رہے ہیں اور دوسروں کو ڈرا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اللہ کا نظام چلا یہ اب منہ سب ڈھاپے ہوئے ہیں میل گھر ہوئے کہ اس میں سے وہ جراثیم اندر داخل نہ ہو جائے جی پھر کیا ہوگا تو پھر ایٹم والے بھی ایٹم والے بھی بستر پر لیٹ جائیں گے ہسپتال میں لیٹ جائیں گے ڈاکٹر پر دوائی ڈاکٹر کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے اس کی پھر بھی ڈاکٹر کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس نظام کے ذریعے سے جس کو چاہیں گے یہ نظام دکھا کر پھر دنیا میں زندگی دیں گے یا جس کو چاہیں گے اس نظام کے ماتحت دنیا سے رخصت فرما رخصت کر دیں گے چلے جاؤ دنیا میں تمہارا رہنا نہیں لوگ اس کو ڈر رہے ہیں اللہ سے نہیں ڈر رہے اس سے ڈر رہے ہیں اللہ یہ نظام دکھا کر بدلانا چاہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو اتقونی کہ مجھ سے ڈرو لیکن اس دعوت کے نہ ہونے کی وجہ سے یقین چونکہ چیزوں پر ہے مخلوقات پر ہے تو مخلوق سے ڈر رہے ہیں اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں تو اللہ تعالی سب کو جو ہے سب کی طاقت کو بلا دیا سب کے فخر اور غرور کو اللہ نے اللہ نے ایک چھوٹے سے مخلوق سے نکال دیا اب کرو فخر اب کرو غرور کوئی نہیں ڈر فخر کرنے والا نہیں سب کرنے والا ہے اس چھوٹے سے مخلوق کو ڈر ہے تو اللہ کے نزدیک چھوٹا سا مخلوق یہ سارے دنیا کے نظام کو معطل کرنے کے لیے دنیا کے نظام کو بات بیکار کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے مخلوق کافی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اب اس زمانے میں دیکھا کہ دیکھ لو ساری دنیا جن کے پاس ہتھیارے ہیں جن کے پاس ملکی طاقتیں ہیں سب ڈر رہے ہیں اب مسلمانوں کو ان کے اندر ہمارے اندر بھی یہ محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی اسی کو ڈر رہے ہیں کہ لوگ جس کو کہہ رہے ہیں ہم بھی اسی کو ڈر رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اس چھوٹے سے مخلوق میں جو طاقت تمہیں نظر آ رہی ہے یہ اس کے پیدا کرنے والے اس سے زیادہ طاقت والے ہیں اس سے اس کے پیدا کرنے والے اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں تم جس تمہارے پیدا کرنے والے تمہارے اندر جو طاقتیں ہیں جس طاقت پر تم فخر کر رہے ہو اور غرور کر رہے ہو کہ ہمارے پاس اتنی طاقتیں ہیں دیکھو تم تم کو اور تمہاری ان طاقتوں کو جس نے پیدا کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے سمجھایا خود علیہ سرات السلام نے تو وہ یہی کہ ہم طاقتور قوم ہیں ہمارے بدن میں اتنی طاقت ہے ہمارے پاس یہ طاقت ہے کون ہے جو ہماری طاقت کے مقابلے کرے طاقتوں کے ہم ہمارے پاس جو طاقت ہیں ان طاقتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے تمہیں اور تمہاری ان طاقتوں کو پیدا کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ طاقت والا ہے ایک شخص آیا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک بوسیدہ ہڈی کو لے کے آیا بہت دنوں سے مٹی کھا کے اس کو بالکل کمزور کر دیا اس کو لا کر جو حضور کے سامنے ہاتھ سے یوں مسئلہ تو وہ سارا جو ہے پاؤڈر بن کے یہ پاؤڈر بن گیا اور کہنے لگا میں وہاں اور امی اس طرح کے ہڈی جو بوسیدہ ہو گئے جس کو ہم نے دو انگلیوں سے رگڑ کر پاؤڈر بنا دیا اس کو کون پھر زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کل یوقی حل انشاہ ہن مرہ اور وہ ابھی کل خلق کے نہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے والے وہ ہیں جس نے پہلے اس کو پہلے مرتبہ اس کو پیدا کیا جبکہ وہ یہ موسی کا ہڈی بھی نہیں تھی وہاں کوئی ہڈی بھی نہیں تھا وہاں کوئی کچھ کچھ نہیں تھا اللہ نے اللہ نے پہلے مرتبہ جس طرح پیدا کیا ہے بغیر کسی چیز کے بغیر ہڈی کے بغیر گوشت کے بغیر سامان کے وہی اللہ دوبارہ پیدا کریں گے اس بوسید ہڈی سے یا اس ہڈی کے ختم ہو جانے کے باوجود مٹی سے مل مل کر جو ہے وہ مٹی مٹی بن جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کریں گے دوبارہ پیدا کریں گے مینہا خلقناکم ناکم وحید و نخرجکم نوکری جو کم ہوتا موکھڑا اسی مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر جی اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے قدرت کا نظام ساری چیزوں پر حاوی ہے سب چیزوں کو اپنے اندر لیے اپنی طاقت اپنے قدرت کے نظام اللہ اپنے قدرت کے نظام کے اندر لیے ہوئے سب چیزوں کو اس زمین کو بھی آسمان کو بھی سب چیزوں کو یہ دے وسلم آباد عمر رسول رضول اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اس زمین کو بھی بدل دیں گے آسمان کو بھی بدل دیں گے اور سارے زمین میں دفن ہوئے زمین میں جو زمین کے ساتھ مل گئے ہیں ان سب کو اسی زمین سے نکال کر سامنے لائیں گے کھل کر سامنے آ جائیں گے اللہ کے لیے سب کھل کر سامنے آ جائیں گے بابا رسول اللہ تو میرے محترم دوست بزرگوں اللہ بڑے قدرت والے ہیں اللہ کے قدرت پر یقین اللہ تعالیٰ کی کے قدرت کے نظام پر یقین اسی کی دعوت سارے نبیوں نے دی ہے اور نبیوں کے ساری امتوں نے اسی یقین کو ٹھکرایا اسی بات کو ٹھکرایا نہیں نہیں ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے پاس قدرت ہے ہمارے پاس نظام ہے ہمارے نظام بہت مضبوط ہے قوم سمود وہ بھی کہنے لگے ہمارے پاس نظام بہت مضبوط ہے ہم پہاڑوں کے اندر جو ہے اپنے گھر بنا کے رہتے ہیں نہ ہمیں پانی پانی ڈبو سکتا ہے اور نہ ہمیں ہوا اڑا سکتا ہے کوئی طاقت نہیں ہمارے نظام کو ختم کر دیں العزت نے ایک آواز پیدا کی اسی آواز سے سارے پہاڑوں کے گھروں کے اندر پہاڑوں کے اندر جو گھر ہیں اس کے اندر جو جہاں تھا سب اس آواز کی وجہ سے مر کر مر گئے سب مر گئے سب ختم ہو گئے کوئی بولنے والا نہ رہا کوئی دیکھنے والا نہ رہا بھائی کیا ہوا کوئی پوچھنے والا نہ رہا ایک آواز ہے آواز میں اتنی طاقت ہے وہ اس طرح کھیلا نہیں سرت وسلام سلام کے آدمی سور دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انتظار کرو جب میرا حکم ہوگا کہ سور میں پھونک لگانا پھونک مارنا تو پھونک ماریں گے اللہ کے حکم سے بغیر اللہ کے حکم کے اگر ہاتھ میں سور ہے پھونک لگا دیں کچھ نہیں ہوگا ایک مکھی بھی نہیں مرے ایک مچھر بھی نہیں مرے لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام چلے گا قدرت کا تو اس فوق کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو اس میں ایک آواز شروع میں بہت ہی سریلی آواز نکلے گی پھر آہستہ آہستہ یہ آواز جو ہے بڑھتے بڑھتے ایسا ہوگا کہ اس آواز کی وجہ سے سب مر جائیں گے آواز کی آواز کی شدت کو برداشت نہیں کر سکیں گے کوئی بھی جاندار اس آواز کی شدت کو برداشت نہیں کر سکیں گے قوم سمود اس آواز کی شدت کو برداشت نہ کر سکے مر گئے سب ختم ہو گئے قوم سبا نے اپنا نظام بنایا کہ بھائی بند باندھ کر بند لگا کر وہ پانیوں کا خزانہ بنایا کہ اس کے ذریعے سے اپنے مرضی کے مطابق پانی نکالیں گے اور زمینوں کو سینچیں گے تو زمینیں اس پانی سے زمینوں زمینوں کی سینچائی ہو رہی ہے باغات تیار ہو رہے ہیں اور اس میں فصل تیار ہو رہا ہے غلہ تیار ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے بہت خوش ہے ہمارا نظام ہمارا نظام ہمارا نظام چل رہا ہے ہم بہت خوشحال ہیں کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں اور جو ہے ہر طرف جو ہے امن ہے آفیت ہے اور ہوا بھی بہت خوشگوار ہے کہتے ہیں کہ ایسا خوشگوار ہوا تھا قوم سبا کے اس ملک میں کہ وہاں اگر کوئی مکھی داخل ہوتا تو وہ مر جاتا اس میں اب اس آب ہوا کی وجہ سے خوشگوار آب ہوا کی وجہ سے مکھی بھی مکھی مر جاتا اس پہ داخل ہو تو مکھی ختم ہو جاتی مکھی جی نہیں سکتا اسی طرح کوئی بھی کیڑے مکوڑے اس خوشگوار ہوا کی وجہ سے آب ہوا کی وجہ سے کوئی کیڑا مکوڑا وہاں نہیں ہوتا تھا صاف ستھرا باغات ہیں اور زمینیں ہیں گلہ ہے سب کچھ ہے اور پانی اپنی مرضی کے مطابق خزانہ میں جمع کر کے اس کو نکال رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں اپنا نظام قائم کیا ہے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور کہا کہ اللہ کے نظام پر یقین کرو اللہ کے قدرت والے نظام پر یقین کرو اللہ کے قدرت پر یقین کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس نظام قائم ہے موجود ہے اور ہمارے نظام سے ہماری زندگی بہت خوشگوار ہے جی خوشگوار ہے نہیں مانے پھر اللہ تعالی نے ان کے اس بند کو جو ہے توڑ دیا اور ان کو کوئی خبر بھی نہیں ہوئی وہاں چوہا داخل کر دیا اس بند کی دیوار پہ اور چوہے نے جو ہے اس دیوار کو کھوکھلا کر دیا اور پھر اچانک ایک دن سارا دیوار گر گیا پانی جتنے خزانے میں تھے وہ سب بڑھ گئے اور پورے ملک کو ان کے پورے علاقے کو وہ جو ہے پانی نے غرق کر دیا ڈبو دیا سارا سارے باغات ختم ہو گئے اور ساری زمینوں میں گلے ختم ہو گئے اور گھر بار جو ہے سب پانی میں ڈوب گئے وہ نظام ختم ہو گیا اس کے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیوار کے اندر چوہے لگا دیے چوہے پیدا کر دیے چوہے کے ذریعے سے اتنا بڑا نظام سبا والوں کا نے سبا ان کی مسکری آیا کہ سبا کے علاقے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے اللہ کے قدرت کے نظام کی بڑی نشانی ہے وہاں لقد كان لسبع في ان آية جنتان عن يمين وشمال پہلا والا نظام جو جس کی جو ابھی طرف ہو وہ لوگ قوم سبا جو اپنی طرف نسبت کر رہے تھے کہ یہ نظام تو ہم نے قائم کیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا والا نظام بھی ہمارا ہی تھا جب تم نے اپنا نظام تم اپنا نظام کہہ کر جو ہے اس پر فخر کر رہے ہو تو پھر ہم اس نظام کو بدل دیتے ہیں اور تمہارے تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ تم اپنے تم تم, تم اس نظام کو باقی رکھو قائم رکھو لگا دکھان ان بھی مسکن میں آیا یہ پہلا نظام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دونوں طرف باغات ہیں بیچ میں سے راستہ ہے ایک آدمی مسافر چل رہا ہے اس کو بھوک لگے باغ میں سے کوئی پھل چن لے اور گھر بار جو ہے قریب غریب ہے کہیں تھک جائے چلتے چلتے جہاں تھکے وہیں ٹھہرنے کی جگہ موجود ہے کھانا پینا موجود ہے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ سفر میں کوئی مزہ نہ رہا اگر سفر میں تھکن نہ ہو سفر میں بھوک نہ ہو پیاس نہ لگے ارے ہمارے تو اس ملک میں سفر کے اندر نہ تھکن ہے نہ پیاس کی تکلیف ہے اور نہ بھوک کی تکلیف ہے جہاں چاہو گھر موجود ہے ٹھہر جاؤ کھانا کھاؤ پانی پیو سب کچھ آرام کر لو پھر سفر کے لیے چلو کوئی تکلیف نہیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ سفر میں کوئی مزہ نہیں ایڈونچر تو سفر میں کوئی مزہ نہیں سفر میں مزہ تو تب ہے جب سفر کرتے کرتے آدمی تھک کر چور ہو جائے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے آرام کے لیے سستانی کے لیے کھانا نہ ہو بھوک سے تکلیف ہو اور پھر پانی سے پیاس کے پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیاس کی تکلیف ہو پھر سفر میں مزہ ہے سفر کے مزہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں وہ کو نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ نعمت نہ ہو تو سفر کریں گے دور گھر بار ہو بھوک لگے پیاس لگے پھر سفر میں مزہ ہے یہ نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں کہ ہم نے قریب قریب ان کے بستی بنا دیے جہاں چاہے وہ آرام کر لے جہاں چاہے کھانا کھا لے جہاں چاہے پانی پی لے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن وہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں کہ نہیں بستی دور دور ہو تاکہ ہم سفر کرتے چلتے چلتے تھک جائیں اور بھوک کی تکلیف ہو پیاس کی تکلیف ہو تو پہلی والی نعمت جو ہے اس کو وہ ناشکری کر رہے اس کو ٹکرا رہے رکھا دکھانے سے بھائی نے بھی مسک نہیں مایا جن لتا نے آنی امین وشمال دائیں بائیں دونوں طرف بھاگے رکھا دکھان ریس بھائی نے بھی مسکا نہیں مایا جن لتا نے آنی امین وشیمال کلو میری اس کے روپے مشکر اللہ تعالی کی نعمت کو نعمت ہے کھاؤ پیو خود میں رزق ربی اپنے کو مشکر اولا اور اپنے رب کے شکر بجا لا شکر ادا کرو ان نعمتوں کے لیے تمہارا یہ ملک تمہارا یہ شہر تمہارا یہ علاقہ بہت عمدہ ہے اور تمہارا رب بھی بڑا معاف کرنے والا ہے اور اب الغفور لیکن انہوں نے اس سے منہ موڑ دیا پار اللہ کی ان باتوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا منہ موڑ لیا پھر اللہ تعالیٰ نے فار صلی اللہ علیہ سعید العالم سیل آرین جو ہے ہم نے ان پر نازل کیا وہ پانی کا بند جو ہے اس کو توڑ دیا سارا پانی ایک لفظ سارے علاقے میں بہ گئے اور گھر وغیرہ سب ڈوب گئے سارے باغات ختم ہو گئے اور سارے زمینیں ڈوب گئی بس وہ مزے کی زندگی نہ رہی سب اجڑ گئے جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا نظام بھی اللہ تعالیٰ کا تھا لیکن لوگوں نے ناشکری کی سمجھا کہ ہم نے یہ نظام قائم کیا اور ہمارے پاس یہ طاقت ہے تو اللہ کے ناشکری کی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پہلے نظام کو جو پہلا نظام میں نے قائم کیا تھا باغات کے اور غلّہج کے اس کو بدل دیتے ہیں اور بدلنا ہوں جن دئی ہم جن خم تھے کم کے ہوں سدرے جھاؤ کے درخت ہیں کچھ نکل گئے اور یہ پورا علاقہ جو ہے ویران پڑ گیا تو میرے محترم دوست بزرگوں اللہ کے اللہ کا ہی نظام ہے آسمانوں زمینوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے جب چاہیں گے اس نظام کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے آرام کے نظام کو بدل کر اللہ تعالیٰ تکلیف کے نظام کو قائم کر دیتے پھر لوگ تکلیف میں پڑتے ہیں تو یہ اللہ کا نظام سب پر غالب ہے اور سارے نظام والے مغلوب ہیں اللہ کے نظام کے سامنے تو اللہ کی اس قدرت کے نظام پر یقین کرو اللہ کے قدرت کے نظام پر یقین بناؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت دی مکے کے لوگوں کو لیکن وہ نہیں مان رہے نہیں مانتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے نہیں مانتے ارے زیادہ دن نہیں ہوا حضور کے پیدائش سے پچاس دن پہلے کی بات ہے وہ مکے میں آبرہ میں جو ہے ہاتھیوں کے لشکر سجا کر وہ مکہ کے مکے میں آئے مکے کی طرف چلے بیت اللہ کو ڈھائیں گے ڈھا دیں گے کہ ہاتھی کے لشکر کے ذریعے سے وہ چلے وہ عظیم افسان لشکر لے کر اور ہاتھیوں کے لشکر لے کر اور بہت خوش ہو رہا ہوں کیا ہم یہ مکہ والوں کا جو ہے بیت اللہ اس کو ہم ڈھا دیں گے ختم کر دیں گے اور یمن میں ہم نے ایک گھر بنایا ہے سب کو اس کی طرف دعوت دیں گے کہ یہاں آؤ سب یہاں بیت اللہ میں آتے ہیں مکے میں آتے ہیں اس گھر کی وجہ سے چلو اس گھر کو گرا دیتے ہیں اس گھر کے گرانے کے لیے لشکر لے کے آئے اور حاجیوں کے لشکر لے کے آئے مکے مکے کے قریب جب پہنچے مکے والے سب ڈر رہے ہیں کہ یمن کا بادشاہ ہے اور ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا ہے اس کا مقابلہ کون کرے گا سب جو ہے پہاڑوں پہ گاروں پہ چھپ گئے بھائی عبد المطلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ گھر اللہ کا ہے جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے ہمارے تو بس بس کی بات نہیں کہ اتنے بڑے لشکر کے مقابلہ کریں اور اللہ کے گھر کی حفاظت کریں تو اللہ سے دعا مانگ رہے اللہ تو یہ اپنے گھر کی حفاظت کر ہمارے پن طاقت نہیں کہ یہ سب چھپ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر کو کیسے شکست دی کوئی فرشتوں کی جماعت بھیجی نہیں کوئی دوسرے ہاتھی کے لشکر بھیجا نہیں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ جو ہے وہ بھیجے ان کے پیر میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہ پرندے اوپر سے آئے اور آ کر جو ہے اپنے وہ پتھر جو پاؤں کے پاؤں سے پکڑے ہوئے تھے اس کو چھوڑ دیا اور اس پتھر میں کوئی زور سے نہیں مارا جیسے آج کل بندوق کے اندر گولی مارتے ہیں اس کے اندر بھر کے بارود کے ذریعے سے طاقت پیدا کرتے ہیں اور زور سے جائیں ایسے نہیں اوپر سے گرا دیا وہ بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں لیکن اس میں طاقت پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں میں ایسی طاقت پیدا کی کہ جس کے سر پر گرا اس سے نکل کر جس ہاتھی پر بیٹھا ہوا ہے اس سے نکل کر زمین پہ گرا وہ ہاتھی بھی مر گئی اور جو اس پہ سوار تھا وہ بھی مر گیا سب جو ہے بالکل پورا رش کر کے ہو گیا تو میرے محترم دوستوں یہ ہے اللہ کا نظام کوئی بڑا پرندہ نہیں بھیجا فرشتہ نہیں بھیجا چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹے چھوٹے پرندے اور جن کے پاؤں میں دونوں پیر میں چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکری بس اتنے بڑے لشکر کو ختم کرنے کے لیے بھونس بنا دیا چھپائے ہوئے گھاس کی طرح اسفم آ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ بھی نہ دل تمہیں اور کے ففانا ربو کو اصحاب آسان ملتی کہ حاجی والوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان کا نظام تھا اور ہمارا نظام دیکھو اس سے سبق حاصل کرو سبق لو ہماری نبی کی بات مان لو ہم بڑے طاقت والے ہیں ہمارے اوپر یقین کرو ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو غیر اللہ کو بلانا چھوڑ دو اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے طاقت اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں تو اللہ پر یقین کرو اللہ کی قدرت پر یقین کرو اللہ کی قدرت ساری دنیا ساری مخلوق کو آسمانوں کو زمینوں کو عرشوں کو کرسی کو سب چیزوں کو سارے فرشتوں کو سب کو اپنے قدرت کے اندر گھیرے قدرت کے گھیرے میں لے ہوئی جبری علیہ السلام جو اپنے بازو کے چھ سو پروں میں سے ایک پر کے ایک کنارے سے روز علیہ السلام کی بستی کو زمین سمیت اٹھایا اور آسمان تک پہنچ لے گئے اور پھر وہاں سے الٹ دیا پوری بستی کو پورے علاقے کو زمین سمیت اٹھا کر کتنی طاقت ہے علیہ السلام نے اللہ نے کتنی طاقت پیدا کی جبرے علیہ السلام کے اندر کہ ایک بستی کو جو ہے مٹی سمیت اٹھا کر آسمان کے کنارے لے جائے اور پھر وہاں سے الٹ دیں تو میرے محترم دوست اتنی طاقتور فرشتے ہیں لیکن اللہ کے قدرت کے کہتے ہیں کہ جب اللہ کی بڑائی کو سوچتے ہیں ذکر علیہ السلام تو چڑیے کی طرح ہو جاتے ہیں اللہ کی بڑائی کو سوچا اتنے بڑے قدرت والے ہیں تو اتنی طاقت ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں پمانا اچانک ضروری رہا دھیان دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتے تھے جبریل علیہ السلام کبھی دیر سے آتے کبھی جلدی جلدی آتے جب دیر سے آتے تو جو ہے حضور رقم اللہ علیہ ہم آتے کہ جبرائیل جلدی جلدی آیا کر اتنی دیر لگاتے ہیں آپ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا نتنس جب دیکھیے ہم اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے آپ کے آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہمارے لیے جو مقام اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے جہاں ہمیں ٹھہرنا ہے رہنا ہے وہاں سے ہم نیچے نہیں اتر سکتے ایک بال کے برابر بھی آپ کے رب کے حکم کے بغیر آپ کے رب کے حکم کے بغیر ایک بال برابر بھی نیچے نہیں اتر سکتے تو اتنی طاقتور فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے قدرت کے مکات ہیں سب ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کون ہے باقی تو جبریل علیہ سواز کریں گے جبریل ہے مکئین ہے اسرافیل ہے ازرائیل ہے اے اللہ آپ کی ذات بابرکت ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل مر جائے اسی وقت مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے اسی طرح جو ہے یہ چاروں فرشتے ختم ہو جائیں گے پھر اللہ کی ذات باقی رہے بقا صرف اللہ کے ذات کو ہے اور سارے مخلوق کو فنا ہونے والا ہے سارے مخلوقات جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے سب کو فنا ہونا ہے تو میرے محترم دوست بزرگوں جتنی بھی طاقتیں ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں میں زمین میں آسمانوں میں ہواؤں میں پانیوں میں پانی کے رہنے سمندر میں جا کے دیکھ لوں موجیں پہاڑوں کے برابر نو علیہ سلاد والسلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا پانی سیلاب آیا تھا اس میں بھی ایسے موجیں اٹھ رہے تھے جو پہاڑوں کے برآ وہی ادبی بھی مؤ موجن کل جیبان ایسے نو ایسے ان کی کشتی پانی پر جو ہے چل رہی تھی ایسے ایسے موجوں میں جو ایک ایک موج پہاڑ کے بران اب سمندر میں دیکھ رہا ہوں کتنے بڑے بڑے موجیں ہیں تو سمندر کی طاقت بڑی طاقت اس میں ہے اگر وہ زمین پر آ جائے تو جہاں سمندر کے کنارے میں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے زمینوں پر جو ہے وہ پانی ابل کے آ جاتا ہے اور ساری چیزوں کو بہا کے لے جاتا ہے وہ بنیاد چار منزلے کی ہے بنیاد سمیت اکھاڑ کے وہ پانی لے گیا سب کچھ اب بعد میں جا کر جو ہے وہ گھر کہاں تھا وہ جگہ بھی نہیں پہچان رہے تو بھائی ہماری تو بلڈنگ تھی وہ تو پکی عمارت تھی چار منزلہ اور اس کی بنیادیں زمین کے اندر تھی اب وہ ایسا لے گیا کہ اس کا کوئی نشان بھی نہیں رکھا اب نہیں پہچان رہا کہ بھائی ہماری یہ عمارت ہماری گھر کہاں تھا وہ بنیاد کہاں تھا بنیاد سمیت اکھاڑ کے گئے یہ پانی ہمارے وہاں بعض علاقوں میں جو سمندر کے کنارے اس طرح کے سیلاب آتے ہیں تو سارا کچھ پہا کے لے جاتے ہیں اور میدان چھوڑ کے جاتے ہیں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی گھر ہے نہ کچھ ہے سب کچھ بہا گئے تو سمندر میں بڑی طاقت ہے لیکن یہ سمندر موسا علیہ سرد وسلام کے لاٹھی کے مار سے پھاڑ کر دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں بارہ راستے ہو جاتے ہیں کون راستہ بناتا ہے اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میں آسا کرتا ہے موسا اب اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے سمندر کو ماری اللہ کے حکم سے مارا اور سمندر جو ہے راستہ کر دیا اور بیچ میں سے بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے اور وہ بادشاہ راستہ باقی رہ گیا جب فرون اپنے سارے لشکر کو لے کر اس راستے میں گھسے پھر اللہ کا حکم ہوا کہ پانی آپس میں مل جائے تو سمندر کے تہ میں ہے پھر اور اس کے لشکر اور اوپر سے پانی مل گئے تو پھر وہیں ختم ہو گئے سارے کے سارے وہیں ختم ہو گئے تو میرے محترم دوست بزرگوں بس اس یقین کو بدلنا ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں کوئی طاقت نہیں ہے ساری طاقت اللہ کو ہے ساری قدرت اللہ کو ہے نظام اللہ کے ہے دنیا میں جتنے بھی نظام لوگ قائم کرے یہ ایسا ہے جیسے مکڑی کے جانا ہے ایک گھر والے انسان آدمی اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہوتا ہے اور ایک جھاڑو سے مکڑی کا جالا صاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے نمرود کے جالے کو اپنے قدرتی نظام کے ایک جھاڑو سے صاف کر دیا دوسرے جھاڑو سے پھراؤن کے نظام کو صاف کر دیا قارون کے نظام کو صاف کر دیا قوم قوم سمود ان سارے قوموں کے سارے نظام کو ایک ایک جھاڑو سے اپنی قدرت کے جھاڑو سے صاف کر دیا سب ہو گئے آج بھی جتنی بھی طاقتیں ہیں جتنی بھی نظام ہیں اللہ اس پر قدرت رکھتے ہیں کیا اپنے قدرت کے جھاڑو سے بالکل اسی طرح صاف کر دیں جس طرح نمرود کے نظام کو صاف کر دیا تھا فرعون کے نظام کو صاف کر دیا قیامت تک جتنے بھی نظام قائم ہوں دجال کے نظام ماجوج کے نظام بڑی طاقت دجال بڑے طاقت والے ہوں گے اور جو ہے وہ سفر کریں گے پوری دنیا میں اور چالیس دن کے اندر پوری دنیا کو وہ جو ہے پتہ کر لیں گے لیکن اللہ کا نظام آئے گا اور پھر علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور ان کی آنکھ ان کی نظر نظر میں اتنی طاقت ہوگی اس نظر کی طاقت سے وہ بالکل سکڑ جائے گا اس کی طاقت ختم ہو جائے گی پھر اس کو قتل بھی کر دیں گے ایسا اس طرح ختم ہو جائے گا ماجوج نکلیں گے قیامت سے پہلے اور یہ ساری دنیا میں چھا جائیں گے اور ساری دنیا کے پانی پی جائیں گے اور پھر ساری دنیا کے سارے جانور درخت سب کچھ کھا جائیں گے مسلمان جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑی گھاٹی میں وہاں پناہ گزی ہوں گے ان کے پاس کھانا پینا نہیں ہوگا تصویر پڑھیں گے پیٹ بھر جائے بھوک دور ہو جائے تصویر پڑھیں گے پیاز دور ہو جائے اور یہ سارے علاقے میں اس گھاٹی کے علاوہ پوری دنیا میں یہ عجوز محجوز پھیلا ہوا ہوگا اور ساری درخت جانور سب کچھ انسان سب کھا جائیں گے سارے پانی کھا جائیں گے اب زمین کو خالی کر دیں گے اب کہیں گے کہ بھائی زمین والوں کو ہم نے شکست دے دی ختم کر دیا اب آسمان والے کو بھی ختم کر دیتے ایک تیر مارے گا اللہ تعالیٰ اس تیر میں خون لگا کر واپس کر دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ آسمان والوں کو بھی ہم نے مار دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے بدن میں پھوڑا نکالیں گے اور اس کی وجہ سے سارے مر جائیں گے بدن میں پھوڑا نکلے گا جی اب کورونا وائرس نکلا ہے نا ساری طاقت ختم ہو گئی سارے فخر ختم ہو گئے سارے اچھلنا بھی ختم ہو گیا سب گھروں میں گز گئے دروازے بند کر لیے باہر نکلے تو بدن کے اندر جہاں جہاں سے یہ جگہ سمجھا سکتا ہے وہ سارا راستہ بند کر لو ماسک لگا لو یہ لگا لو وہ لگا لو میرے محترم دوست بزرگوں یہ اللہ کی طاقت ہے اللہ کا نظام ہے یہ عجوج ماجوج پر چلے اور یہ عجوج ماجوج جو ہے اس کے ان سب کے بدن کے اندر ایک پھوڑا نکلے گا ایک ہر ایک کے بدن میں پھوڑا نکلے گا اور اسی میں وہ مر جائیں گے اسی میں سب مر جائیں گے ان کو دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا کفنانے والا نہیں ہوگا وہ زمین پر گر کر مر جائیں گے سارے زمین ساری زمین جو ہے ان کی بدبو سے بھر جائے گی پھر اللہ تعالیٰ ایک پرندے بھیجیں گے ان کے لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں جا کے گرائیں گے پھینکیں گے زمین کو صاف کر دیں گے بارش برسائیں گے اور زمین کے اندر جو پیداوار اگانے کی جو طاقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے اور پھر زمین ساری پیداوار نکالے گی اس کے بعد حیثیت تمام مسلمانوں کو لے کر اس گاڑی سے نکل آئیں گے ایک انار کے چھلکے کے سائے میں اتنا بڑا انار ہوگا ایک انار کے چھلکے کے سائے میں ایک قبیلہ آ جائیں گے ایک انار کے چھلکے کے سائے میں کتنا بڑا انار ہوگا زمین کو حکم دیں گے اللہ تال نکال جو کچھ ہم نے تیرے اندر رکھا ہے زمین اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے اندر برکاتیں رکھی ہے وہ ساری برکات نکالیں گے تو میرے محترم دوست بزرگوں اسی طرح چلتے چلتے ایک وقت ہوگا کہ جب پھر لوگ جو ہے اللہ کو بھول جائیں گے اللہ کے نظام کو بھول جائیں گے انہیں پر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے قیامت کو قائم کریں گے انہیں پر کسی مسلمان پر کسی ایمان والے کسی یقین والے اللہ اللہ پکارنے والے ایسے ایک آدمی بھی زمین پر رہیں گے تو زمین باقی رہیں گے زمین اپنے حالت پر نہیں ہے اور جب یہ ایسے ایک آدمی بھی ختم ہو جائے ساری زمین پر جو ہے اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہوں گے تو انہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائیں گے اور زمین کو ختم کر دیں گے زمین والوں کو بھی ختم کر دیں گے تم الکار یہاں ہمارا دوا تم الکار یہاں یوم یقون الناس کل فراش راشن وتكون الجبال كالعين المنفوش یہ یہ حالت ہوگی مرے ہوئے پتنگ کی طرح پڑے ہوئے وہ پڑے ہوں گے اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح آسمانوں پر اڑیں گے پتہ کون جی بالوں کا دیکھنے منفوش یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوگی اللہ کے قدرت کا نظام ہوگا اب یہ دعوت چل رہی ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں کہ بھائی اللہ کی طاقت پر یقین کرو اللہ کے قدرت پر یقین کر کے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو اللہ کے اللہ نے جو دین دیا ہے پسند کرنا ہے اس کو اپنا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ کے پاس سے لے کر آیا ہے جو طریقہ لے کر آیا ہے اس کو اپنا دو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ اللہ کے سامنے جھک جاؤ کھڑے ہو جاؤ ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے جھک جاؤ اللہ کے سامنے اپنے کو سرنڈر کرو اور سرزے میں گر جاؤ اور یہ بتلا دو ہے اللہ آپ ہی بڑے ہیں ہم سب چھوٹے ہیں سبحان اب بھی اللہ اعلیٰ میرے رب آرا جو ہے وہ کاغذات ہے بس سر کو زمین پہ رکھو ناک کو رکھو رگو یہ ہے نماز کہ جب یقین بدل جائیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یقین دلوں میں سما جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کا یقین دلوں کے اندر جو ہے دلوں کے اندر آ جائیں گے اور یہ دنیا کے ساری نظام اور ساری چیزیں جو ہے اس کی جو ہے یقین دلوں سے نکل جائیں گے کہ یہ چیزیں کچھ نہیں کر سکتا یہ انسان کچھ نہیں کر سکتا یہ ملک والے کچھ نہیں کر سکتے یہ بم والے کچھ نہیں کر سکتے یہ ہتھیار والے کچھ نہیں کر سکتے سب اللہ کے مرضی ہے ہمارے اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے المان یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مومن تو وہ ہے جس کے سر سر پر بم گرے اور وہ پریشان نہ ہو ایمان والے تو اس ایمان کے دنوں کے اندر آ جانے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنی زندگی کو لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے اس کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ کے قدرت کا نظام حرکت میں آتا ہے حرکت میں آتا ہے تو دو ہوٹوں سے دو ہوٹوں کی حرکت سے جو الفاظ نکلے ہیں اس پر سارے عالم میں خدا کے نظام میں حرکت پیدا جاؤ اللہ ہم نے باز یہ کہہ دیا دو کی حرکت سے اے اللہ یہ ہمارا دشمن ہے آپ ہماری طرف سے ہمارے دشمن کے لیے کافی ہو جائیے ہماری کفایت کیجیے اس سے بس یہ دو ہوٹوں کے حرکت سے اللہ کے نظام حرکت میں آتا ٹھیک اور زمین جو ہے پتھریلی زمین اس کے اندر گھوڑے کے سامنے کے پاؤں ایسے دھس جاتے ہیں جیسے کیچڑ میں گھستے ہیں یہ خدا کی نظام ہے وہ گھوڑے پر جو سوال ہے وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائے ہوئے دین ہے اس کی یہ طاقت ہے کہ میرے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ پتیلی زمین میں ایسے گھس گئے ایسے دھس گئے جیسے کیچڑ میں دھس جاتے ہیں تو وہ معافی مانگنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی آپ ہی کی وجہ سے اب مجھے چھوڑ دیجیے پھر ایک دو ہوٹوں کی حرکت ہے گھوڑے کے پاؤں جو ہے زمین سے نکل کر آتے تو ایک ہی زبان کی حرکت اور ہوٹوں کی حرکت ایک یہ سب دے کے گئے ہیں امت کو نماز یہ تو بہت اونچا عمل ہے اللہ کا ذکر ایسا امت کو دیکھے گیا ہے کہ امت اللہ کا ذکر کرے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں وانا نما ہوں اجازت کرنی حدیث سے ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میری قدرت کا نظام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جہاں سے چاہے گزر جائے رات کے اندھیرے میں گزر جائے جنگلوں سے گزر جائے دشمنوں کے بیچ سے گزر جائے پہلے یقین بنا ابھی ایسا نہ کرو پہلے اپنا یقین بنا دو اپنے دین ٹھیک کر لو جب اپنا دین پورا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے گا تو پھر ذکر کرنا اور ساری دنیا میں گھوم کے آ جانا اور ذکر کرنا جنگلوں سے گھوم کے آ جانا پھر وہ جنگل کے شیر جو ہے اس کو سواری بنا لینا اپنی سواری بنا لینا اس کو رہبر بنا لینا جیسے حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ بھائی جنگل میں شیر کو دیکھا آ رہا کہنے لگے میں سفینہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں میں نے راستہ گم کر دیا مجھے راستہ دکھلا دے تو وہ شیر آگے آگے چل رہا ہے راستہ دکھلا رہا ہے یہ ہے اس دین کے اندر ایسی طاقت ہے کہ جو اپنے زندگی میں اس دین کو اس طریقے کو اس یقین کے ساتھ لے لے گا تو پھر صرف دو ہونٹوں کی حرکت سے ذکر کرتا رہے اور اندھیرے میں دشمن کے بیچ میں چلا جائے جہاں چاہے چلا جائے اللہ کے قدرت کے نظام اس کے ساتھ ہوں جیسے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قدرت کا نظام ہوتا تھا سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور یوں فرمایا یا یا یا عظیم اور اس پورے لشکر کو کہا کہ سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دو سواری ڈال دو سب اس میں ڈال دی اور سمندر کو اللہ تعالیٰ نے خشکی کے طرح بنا دیا کہ وہ سمندر کے پانی پر ایسے جا رہے تھے جیسے خشکی پر چل رہے ہیں اور یہ سمندر پار ہو کے چلے گئے اور ان کے گھوڑے کے پیر بھی نہیں بھیگے اونٹ کے پیر بھی نہ بھیگے اس میں بھی پانی نہیں لگا کسی کا پیالہ گر گیا سمندر میں تو وہ کنارے پہنچ کر کھڑے کھڑا ہو گیا پیالہ لینے کے لیے لوگوں نے کہا ارے اللہ نے تمہیں سمندر پار کر دیے بہت ہے چھوٹا سا پیالہ ہے اس کو لینے کے لیے گر گیا چھوڑ دو اس نے کہا کہ نہیں میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں سمندر کی کیا طاقت ہے کہ میری پیاری جو ہے اس کو نکل لے اس کو بھی واپس کرنا ہے اندرے میں ایک موج آیا اور موج میں وہ پیاری تھی وہ پیر پہ آ کے گرا دیا تو میرے محترم ہم دسترد لوگوں یہ ہے کہ سارے عالم کو اللہ تعالیٰ مسخر کرتے ہیں جب دین اپنے اندر آ جاتا ہے اور اس دین کی دعوت لے کر جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے دوسروں کو منوانے کے لیے دوسروں کو دعوت دینے کے لیے دوسروں کے یقین پیدا کرنے کے لیے اپنے یقین بھی پیدا کرنے کے لیے جب نکلتا ہے جیسے بنی اسرائیل نکلے اپنا یقین بنانے کے لیے کہ سمندر پار کر دیا اللہ تعالیٰ نے راستہ دے دیا اور ادھر جا کے کسی قوم میں کسی بستی میں دیکھا کہ وہ بتوں کو پوجتے ہیں موسا علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسا ہمارے لیے بھی ایسا کوئی بت بنا دیجیے ہم اس کی پوجا کریں اور موسا علیہ السلام کہنے لگے ارے اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہیں سمندر سے پار کیا اتنا راستہ بنا دیا آپ نے قدرت دکھایا اب تم اللہ کو چھوڑ کر گئے بتوں کے پوچھنے کے لیے مجھ سے درخواست کر رہے ہو تم تو بڑے جاہل قوم ہو تو میرے محترم اندر صبح نکلے ان کا بھی یقین بننا ہے وہ کچھ دور گئے میدان میں تو وہ میدان کے اندر سایہ نہیں کہنے لگے ہم تو دھوپ سے جل رہے ہیں اے موسا ہمارے لیے سایہ کا انتظام کیجیے اپنے اپنے پروات سے کہہ کر علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے اللہ نے بادلوں کے ذریعے سے ان کو ان پر سایہ کیا وہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا امت ہی جو ہے وہ نبی سے دعا کراتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت ایسی دی کہ نبی کے ہوتے ہوئے امت ہی دعا کرے وہ دعا بھی اللہ سن لیتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی خود جو ہے کام کرتی ہے تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو ہے دو چیزیں دے کر بڑی طاقتوری ایک دعوت ہے اور ایک دعا ہے دعوت کے میدان میں چلو دین کو لے کر اس یقین کے کلمہ کی دعوت لے کر اور اس دین کی دعوت لے کر چلو جب تم دعوت کے میدان میں چلو گے پھر تمہاری دعا جو ہے قبول ہوگی تم جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے اور جہاں بھی تمہارے لیے رکاوٹ ہوگا تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظام سے اس رکاوٹ کو دور کر دیں گے کوئی ضرورت ہو تو اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ سے تم دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ضرورت کو پوری کر دیں گے صحابہ کی جماعت دیکھ لی پانی نہیں ہے اب جو ہے دعا مانگ رہے ہیں امیر صاحب اللہ سے اور بادل آ رہے ہیں اور بادل میں سے پانی بارش ہو رہی ہے اس پانی سے سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی جانوروں کو پلایا خود بھی پیے اور جو برتن تھے اس کو بھی بھر لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کے راستے میں جب بھی کوئی ضرورت پڑے دعا کے ہتھیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اپنی امت کو دے گی کہ پھر دعوت کے راستے میں چلو اور جب چاہو دعا مانگ لو دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی دشمن کے مقابلے میں مانگو وہاں مدد ہوگی اپنی ضرورت کے لیے مانگو تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے گی تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے گی یہ دعوت والا راستہ ہے میرے محترم دوست بزرگوں آج یہاں کی یہ مجلس جو ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس دعوت کی مجلس میں اس دعوت کی محنت کو اس امت سے پھر سے زندہ کریں اور جو ہے اللہ کے راستے میں پھرنا شروع کر دیں اور اس دعوت کو لے کر ساری دنیا میں پھیل جائے تو پھر یہ امت جو ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظام کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تیار ہے نا بھائی اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت کو کرنا ہے ملک کے لیے بیرون کے لیے جو تقاضا ہے اس کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ جب ہم اللہ کے راستے میں پھریں گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی ہماری دعائیں قبول ہوں جی تو جیسے فرمایا کہ دعوت کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے تو آپ حضرات نے کیا نیت کی اس کے لیے دنیا میں پھرنا ہے سال کے لیے سات ماہ کے لیے پھر اندرون ملک سال کے لیے بھی ہر سال چار مہینے کے لیے مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہوتی ہے ہم پورا عزم کریں اللہ پر توکل بھروسہ کریں اور جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ راستہ قابلیت نہیں قبولیت کا ہے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا